ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اور ہم نے موسا کو کتاب دی اور ان کے بعد دیگر رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کی کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہ تھا تو تم نے استقبار سے کام لیا پھر تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک دوسری جماعت کو قتل کیا بنی اسرائیل کے بعض دوسرے جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں تورات دی جسے بدل ڈالا موسا علیہ السلام کے بعد ان میں دیگر انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ تورات کو نافذ کریں لیکن ان کے ساتھ بدترین معاملہ کیا ان کو جھٹلایا اور کتنوں کو قتل کیا اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا جنہوں نے اللہ کے حکم سے تورات کے بعض احکام میں تبدیلی کی تو بنی اسرائیل نے ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف حسد و عناد کا شیوا اختیار کیا انبیاء کے ساتھ ان کا ایسا معاملہ اس لیے رہا کہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق ان کی باتیں نہ ہوتی تھیں اور انہیں تورات کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے بینات سے مراد وہ معجزے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے اور جن کا ذکر آل عمران اور المائدہ میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے مٹی سے بنے ہوئے چڑیا کے مجسمے میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتی تھی مادرزاد نابینا اور سفید داغ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض شفایاب ہو جاتا تھا لوگوں کو بہت سی غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے انہوں نے دعا کی اور آسمان سے لوگوں کے لیے کھانا اتر آیا اور سب سے بڑا معجزہ انجیل کا نزول تھا روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں ابن مسعود اور ابن عباس کا یہی قول ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث اللہم عید حسان بروح القدس سے اس کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا اہجہم اوہاجہم اوہا و جبریل ماک یعنی کفار کی ہجو بیان کرو جبریل تمہارے ساتھ ہیں